حشام نے بیان کیا انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لوگوں سے ایک طرف ہو کر تنہائی میں گفتگو کی اس کے بعد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی انصار مجھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چونتیس